کو بیان فرمایا گیا عقیدہ آخرت ان آیات کا مرکزی مضمون ہے اس عقیدے کے بیان کرتے ہوئے اللہ و تعالیٰ کی توحید کے دلائل بھی ذکر فرمائے گئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات بھی ہے پورے قرآن مجید کے تین مرکزی مضمون توحید رسالت اور آخرت توحید سب سے پہلا بنیادی مضمون پھر رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ جہان عارضی ہے مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کے لیے دوبارہ زندہ ہونا ہے یہ عقیدہ آخرت پورے قرآن مجید کے یہ تین مضمون بنیادی ہیں پھر یہ تینوں مضمون بڑی فصاحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ سورہ یاسین میں بیان فرمائے گئے سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے جس طرح پورے ایمانیات کا دل یہ تین عقیدے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں عقیدوں کو سورہ یاسین میں قرآن کے دل میں ذکر فرمایا اور یہ آپ حضرات تفصیل سے شروع سے آج تک پڑھ چکے ہیں پھر آخری آیات یہ خلاصہ ہے پورا سورہ یاسین جو ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی جب یہ خلاصہ ہے تو خلاصے میں پھر ان تین تینوں مضامین کو دہرایا گیا یہ تو اجمالی طور پر مختصراً تعارف تھا ان آیات کا یہ آیات ایک خاص شان نزول میں نازل ہوئی ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کا شان نزول ذکر فرمایا امام بحقی جو بہت بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے شعاب الایمان جو حدیث کی ان کی کتاب ہے اس میں یہ یہ جو واقعہ ہے جس کے بارے میں جس شخص کے بارے میں یہ آیات اتری انہوں نے ابی ابن خلف ذکر فرمایا ابی ابن خلف مشرقین مکہ میں سے بڑا بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت مخالف اور بڑا ہی جھگڑالو قسم کا آدمی ایک آدمی منکر ہے لیکن اپنے کام سے کام اور ایک آدمی منکر بھی اور الجھتا بھی ہے یہ الجھنے والا اور الجھتا کس شخصیت سے جو سید اللہ اولین والآخرین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے برگزیدہ ہستی ان سے آ کر ابن ابی حاتم ان کی روایت کے مطابق ان آیات کا مزداق آسبن وائل ہے یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت مخالف تھا ایک موقع پہ یہ شخص کوئی بھی ہو ان میں سے اور دونوں بھی ہو سکتے کیونکہ سب کے مزاج میں یہ انعت تو بھرا ہوا تھا پرانی قسم کی ہڈیاں لے کر آئے بھر بھری ہڈیاں آپ کے سامنے چورا چورا کی اور دیکھیے کیسی بدبختی کی بات کہنے لگے کہ یہ ہڈیاں جو بھر بھری ہوگی چورا چورا ہوگی ان کو اللہ دوبارہ زندہ کریں کیونکہ آپ کی تعلیم تو یہ تھی قرآن کا عقیدہ تو عیدا عظاما نخرا سورہ نازیات میں بیان فرمائے کیا جب ہم اس طرح کی بربری ہڈیاں ہو جائیں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم دوبارہ زندہ ہوں ویسے تو یہ اس کے جوابات بہت سارے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ذکر فرمائے قرآن کریم یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اس ان کے جو جواب دیے ان اعتراضات کے وہ ان آیات میں بیان فرمائے میں ان آیات کا پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر ساتھ ساتھ جو اس کے اندر مضامین ذکر فرمائے گے اس کی تفسیر عرض کروں گا اولم یر انسان اوا یہ جو آ ہے یہ استفہام کا سوالیہ ہے کیا لم یر انسان کیا انسان نہیں دیکھتا یعنی یہ تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہے انا خلق نا نطفہ کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا جیسا سورہ سمائی و تارک میں فرمایا فل انسان خولق غور کرے انسان کس چیز سے اللہ نے پیدا فرمایا خلق مما امدا من الصلب والترائب فرمایا اس کو ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا جو پسلیوں اور پیٹ کی ہڈی کے بیچ سے نکلتا اللہ اکبر یہ انسان کی پیدائش ایک جرسومے سے ہوئی جس کو اللہ نے نطفہ میں پیدا کیا اس سے انسان پیدا ہو یہ اس کی ابتدا ہے اور اس کے بعد اللہ نے اس کے اندر نقش و نگار پیدا فرمائے اس کو رحم مادر میں پالا دنیا میں آیا کمزور لاچار نعمتوں سے نوازا جوان ہوا بدمست ہو گیا اب مقابلہ اللہ تعالیٰ سے کرنے لگے کیا حیثیت ہے انسان کی اور جھگڑا کرتا اللہ کے احکام کے بارے اور مقابلے میں کس کے آتا ہے ایسی لاچار مخلوق اور خلاق عظیم کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اواب ہوتا بہت زیادہ لو لگانے والا اللہ کے سامنے سجدے کرنے والا عبادت گزار ہوتا کبھی کھڑے ذکر کرتا کبھی لیٹے ذکر کرتا قیام و قعودا جیسے قرآن نے ذکر ہو لیٹے بھی بیٹھے بھی چلتے بھی پھرتے بھی ہر وقت اللہ کو یاد کی یہی تو دنیا کا مقصد یہی ہے اس اصل زندگانی وہ چند ساتیں جو یادیں دل بھر میں گزری وہی ہے وہی ہے اصل زندگانی اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزری اور یہ انسان مقابلے میں آتا قرآن نے فرمایا اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفہ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفہ سے فَإِذَا ہوا پس یہ ازا یکا یک اچانک یہ ازا عربی زبان میں بہت معنوں میں استعمال ہوتا ہے ازا کا معنی جب بھی ہوتا ہے اس ایجا کو ادا کو عربی گرامر میں ازا جاتیا کہتے مانا یہ ہوتا ہے یکا یک اچانک جوان ہوا اور اب اس کی کیفیت یہ ہوگی فضا ہوا خسیم ان یہ ہو گیا خسیم جھگڑالو مبین کھلم کھلا کھلم کھلا اللہ کے مقابلے میں آگا جھگڑے کرنے لگے یہ خسیم مخاسمت سے ہے مخاسمت بحث مباحثہ کرنے والا یہ جھگڑا وہ ہے دلیلوں اور حجت بازی کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے مسلمانوں میں بھی یہ عادت پائی جاتی ہے جہاں من کی مرضی چھوڑنی پڑتی وہاں جھگڑے شروع کر یہ کیسے ہو جائے گا تاجر کو کہا جائے سد کو امانت سے بازار میں آج کیسے چلے گا ہمارا کاروبار کیسے چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ نے سد کو امانت کا جو حکم فرمایا وہ ختم ہو گیا سود سے بچنے کا کہا یہ کیسے ہو جائے گا پھر کیسے چلے گی کافر و مشرق تو ماننے لگے کہ اب سود کے بغیر گزرے گی اب معیشت کو ترقی اگر آئے گی تو اسلامی نظام سے آئے گی اب تو وہ دشمن بھی بولنے لگے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کھلم کھلا احکام کے ساتھ اس کے بارے میں بحث مباحث الجھتے فرمایا کہ فعدا ہوا خسیم مبین یہ آدمی کھلم کھلا جھگڑے کرنے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم مشکا شریف کی روایت من طلب العلم العلما او لیو جاری بھسفہ جس آدمی نے علم اس لیے حاصل کیا من علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ کے احکام معلوم ہو جائیں میں عمل کروں پھر اس علم کو آگے پہنچاؤں دوسری مخلوق بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والی بن جائے یہ علم حاصل کرنے کا مقصد لیکن اگر مطالعہ اس لیے کیا کہ میں دو کام کو یہ غرض فاسد جو قرآن حدیث میں بیان لیو لیمار یا بہل اولاما کہ علماء شریعت سے آ کر جھگڑے کرے ایک کتاب مطالعہ کی بس وہی اس کا نالج وہی اس کا علم اور بحث مباحثہ شروع کر میں ایسا سوال کروں تاکہ پھنسا دوں ایسا سوال کروں کہ شرمندہ کر دوں بعضوں کی یہ عادت ہوتی اولی جاریہ بھی حصفا یا ان پڑھ لوگوں کے سامنے اپنا علم جتلاؤں ہاں جی ماشاء اللہ بڑا یہ اپنے ریلیجس کا مذہب کا بڑا علم رکھنے والا ایک کتاب ہضم نہیں ہوئی اور یہاں لوگ ہیں کہ جبال علم ہے لیکن اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ ایک مطالعہ ساری زندگی صرف کی دنیا امور میں اب فکر آخرت پیدا ہوئی ایک کتاب ایک تفسیر مطالعہ کی اور آ کر بحث مباحثہ شروع کر برداشتی نہ ہوا علم یہ مخا فرمایا کہ یہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل جو اس مقصد کے لیے علم حاصل کرے اور مطالعہ کرے یہ میں نے حدیث بیان کی فیدا ہوا مبین سے مجھے یاد آیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا اور ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے یہ اس ہڈی کو اللہ چورا چورا جس کو کر دیا اس کو دوبارہ زندہ کرے یہ اس قسم کی مثالیں بیان کرتا ہے ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا یوں کہتا ہے کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو وہی رَمِيم اس حال میں کہ وہ بر بری وہ سیدھا ہو چکی ہوں یوں آ کر دلیلیں اور حجت بازی کرتا ہے اب جواب دیا جا رہا قُلْ فرما دیجئے یہ جو قل کا کلمہ ہے یہ بڑا مانا خیز کلمہ ہے یہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو فرمائے قل یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے علاوہ کسی کو کل نہیں کہتے کل کا معنی کہہ دیجئے اپنے سفیر اور رسول کو فرمایا جاتا ہے کہ آپ بتلا دیجیے جس کو کہا جائے وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے دیکھو یہ کل کے لفظ میں بھی اس بات سے رسالت قل يحييها الذي شا سبحان اللہ یہ عقلی دلیل دین سا وہی اللہ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کی اتنی عقل بھی نہیں رکھتے جب اللہ نے عدم سے وجود عطا فرما دیا اب اس کو ہم تھوڑا تفصیل سے سمجھ جس اللہ نے انسان کو عدم سے وجود عطا فرمایا کیا وہ وجود سے دوبارہ وجود عطا نہیں فرما سکتا پہلے تو کچھ نہیں تھا اللہ نے وجود عطا فرما دیا اور اب تو وجود ہے یہ میں یہ قرآن نے جو فرمایا ہے اس کو کہتے ہیں مخاطب کی فہم کے مطابق اتر کر نزول کے مطابق جواب دینا ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بڑے قادر ہیں ان کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوسری مرتبہ دونوں برابر ہے ایک انسان کو اس کی عقل کے مطابق سمجھایا گیا کہ سوچو تم جس چیز کو پہلی مرتبہ بنا لے تو پھر دوبارہ بنانا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوتا ہر چیز کا اولن وجود اس کا نقشہ بنانا یہ مشکل ہوتا فرمایا فرما دیجئے وہی اللہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا اب دوسرے اعتراض کا جواب دے دیا ہڈیاں تو ریزہ ریزہ ہو کر مل گئی زمین میں کیسے پتا چلے گا فرمایا عَلِيمٍ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کو خوب جانتا جیسے دوسری جگہ قرآن نے فرمایا وما تس کتم قطن اللہ يعلم جہاں کہیں بھی دنیا کے درختوں میں دنیا کتنے درخت ہیں جہاں کہیں بھی کوئی پتا گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا اللہ اکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ایک آدمی نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور فسق و فجور میں بسر کی اس نے مرتے وقت اپنے ورثہ کو یہ وصیت کی کہ میرے بیٹو میں نے زندگی تو آپ کے سامنے کیسی آزادی میں بسر کی اللہ کی فرما برداری نہیں کی بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ تم ایسا کرنا اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عذاب میں پکڑیں گے تو میری میت کو جلا دینا اور جلا کر اس کی راکھ آدھی سمندر میں بہا دینا آدھی اونچے پہاڑوں پہ جا کر ہواؤں کے دوش پہ اڑا دینا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس طرح میری لاش کی راکھ بکھر جائے گی نہ کوئی مجھے دوبارہ جمع کر سکے گا نہ دوبارہ زندہ کرے گا میں عذاب سے بچ جاؤں قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں دو کام جو اس نے کیے وسیعت کی ایسے امر کی جو ناجائز اور حرام کوئی آدمی اپنی میت کے بارے میں اس طرح وسیعت کر دے تو یہ حرام ہر جناز تجہیز و تکفین کے متعلق وصیت کرے کہ خیال رکھنا سنت کے مطابق کرنا یہ تو اچھی بات ہے لیکن یوں کہہ دینا کہ میری لاش کو جلا دیں یہ یہ گویا ناجائز اور حرام کام کی وصیت تو جاتے جاتے بھی حرام کام کی پھر اس کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر پورا یقین ہی نہیں تھا اس طرح کا ایمان لیکن اس کا جو منشا تھا اندر وہ اللہ کا خوف تھا میں عذاب سے بچ جاؤں اس کے اندر چھپی ہوئی چیز یہ فرما کے اس کے بیٹوں نے اس کے وارثوں نے ایسے ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اپنے کام سے فارے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام ذرات کو حکم فرما اکٹھے ہو جاؤ وہ جو ہواؤں میں اڑ گئے تھے اور جو سمندر میں بہ گئے سارے ذرے اکٹھے ہوئے اللہ نے روح کو واپس لوٹا دوبارہ اپنے سامنے زندہ کر وہ تو سورہ یاسین کی آخری آیت میں فرما دیا جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے تو اتنا کہتے ہیں کن ہو جا فیکون وہ ہو جاتا ہے اللہ تو کن فرماتے ہیں بس تو وہ کھڑا کرتا تم نے ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے اللہ آپ کے خوف کی وجہ سے ایسا کیا میں آپ کے عذاب سے ڈرتا ہوں آپ کی پکڑ سے ڈرتا ہوں ہاں میرے بندے واقع میرے خوف کی وجہ سے تیرا یہ کام اگرچہ غلط تھا لیکن چونکہ میرا ڈر تھا اس وجہ سے ایسا کیا جا میں نے تجھے معاف کیا اپنے عذاب سے محفوظ اللہ دیکھو جی اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اس کی قدرت کتنی وسیع اور ایک واقعہ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا چار پرندوں کی بوٹیاں کیما پہاڑوں کے کونوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں مختلف پرندے کیمے کو ملا دیا چار پہاڑوں کے کونوں پر رکھا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہر ایک پرندے کا کیمے کا حصہ اڑتا ہوا اپنے حصے کے ساتھ جڑا اللہ نے رول اٹائی اور وہ چاروں کے چاروں الگ پرندے بن گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے اس طرح اللہ آخرت میں زندہ فرمائیں گے اس طرح زندہ فرمائیں گے چنانچہ فرمایا کہ وہ وہ ابھی کل خلق نالیم وہ اپنی ہر مخلوق کو جاننے والا ہے فرمایا وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی فَإِذَا تم ان تم سو تم اس سے آگ جلاتے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی ذکر فرمائی اور اس میں بھی عقیدہ آخرت کا اس بات ہے قدرت کی نشانی تو غور کرو وہ اللہ کیسی قدرت والے ہیں جس نے ہرے بھرے درخت سے آگ کو پیدا فرما یعنی ہری چیز آگ کو نہیں پکڑتی متضاد چیز ہے جیسے آگ اور پانی یہ آپس میں متضاد ہیں اب پانی سے آگ لگ جائے تو یہ بڑی حیران کن چیز تو ہمیں ہری ہرا بھرا درخت یہ آگ کو نہیں پکڑتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی قدرت والے تم دیکھتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگ کو اس ہرے درخت سے پیدا فرماتے ہیں تم آگ جلاتے ہو چیزیں پکاتے ہو اب اس کے بارے میں دیکھیے ہرا درخت اس سے کیا مراد اس زمانے میں دو درخت مشہور تھے مرخ اور عفار ان کی مسواک کی طرح عرب لوگ ٹہنیاں توڑتے تھے ایک دوسرے میں مارتے چنگاریاں نکلتی آگ جلا لیتے جیسے ہمارے یہاں ماچس یہ ان کی ماچس تھی ہری بھری ٹہنیاں اور بیچ میں آگ موجود وہ اللہ جس نے ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ کو پیدا فرمایا یہ اس کی ظاہری تفسیر ہے جو آپ حضرات کے سامنے پہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے جتنے درخت ہیں یہ سب ہرے بھرے ہیں لیکن یہ تمہارا ایندھن ہے تمہارے لیے آگ ہے یہی درخت جب تم توڑتے ہو خوش کرتے ہو آگ جلاتے ہو چیزیں پکاتے ہو ان درختوں سے تم کیسے اور اس میں دوسرا حیات کا پہلو کیسے ثابت ہو وہ ذرا گہری بات پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو درخت ہے سائنسی تحقیق یہ ہے کہ درخت دن کے وقت ایک خاص گیس یعنی آکسیجن خارج کر اور رات کے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ آکسیجن انسانی حیات کے لیے بنیادی عنصر آکسیجن سے زندہ ہوتا اگر آکسیجن ختم بندہ ختم اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ آگ بجاتی آکسیجن آگ جلاتی ہے اور درخت میں اللہ تعالیٰ نے اس گیس کو رکھا ہے اس گیس کو درخت میں رکھا ہے اور وہ آکسیجن کو خارج کرتا ہے اس آکسیجن سے ہمارے چراغ بھی جل رہے ہیں ہم زندہ ہیں آکسیجن سے زندہ ہیں یہ اللہ نے ہماری حیات کا بنیادی عنصر بنایا اور اگر مریض اس کو ضرورت پڑے تو آکسیجن لگائی جاتی تو مرتے ہوئے مریض کے لیے بھی علاج کے طور پر آکسیجن استعمال کی جاتی دیکھو اللہ نے اس ہرے بھرے درخت میں تمہارے لیے حیات رکھی ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ اس میں کیسے حیات کا سامان چھپایا اور رات کے وقت یہی ایک درخت کاربن ڈائی آکسائڈ متضاد چیز کو خارج کرتا ہے اسی لیے بڑوں نے سیانوں نے کہا ہے کہ در رات کے وقت درخت کے نیچے نہیں سونا چاہیے اس انسانی صحت کے لیے مفید کیونکہ وہ ایسی گیس خارج کرتا ہے جو انسانی صحت کے لیے مفید ہے تو فرمایا دیکھو یہ جو ہرا بھرا درخت ہے سے اللہ نے تمہارے لیے کیسے حیات کا سامان پیدا کیا ظاہری طور پہ بھی آگ تم پکاتے ہو کھاتے ہو زندہ ہو اور اس کے اندر چھپی ہوئی چیز وہ بھی ایک آگ ہے یعنی آکسیجن جس سے تمہاری حیات چلتی تمہارا دیا چلتا ہے اور تم جلتے پھرتے اور چلتے پھرتے ہو اس آکسیجن کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیسی نشانی جو اللہ ایسے سبز درختوں میں جس میں تصور نہیں خلاف عقل اللہ تعالیٰ آگ اور حیات پیدا کر سکتا ہے یا حیات کے اسباب پیدا کر سکتا ہے وہی اللہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہیں حیات عطا فرمائے اس کے لیے کوئی بعید نہیں اولیس الذی خلق السماوات والارض یہ ایک اور عقلی دلیل عطا فرمائی سوچو کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور زمین کو کس نے پیدا کیا مشرقین مکہ بھی یوں ہی کہتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا تو جس اللہ نے اتنے بڑے آسمان پیدا کیے اتنی بڑی زمین پیدا کر دی تو کیا اللہ تعالیٰ تم جیسے انسان پیدا نہیں کر سکتے اتنی بڑی سورہ نازیات میں فرمایا تم زیادہ سخت ہو پیدائش کے اعتبار سے یہ آسمان جواب دو زہر کے آسمان اتنی بڑی مخلوق جب اللہ نے اس کو اپنے حکم سے پیدا فرما دیا چھوٹے چھوٹے انسان جو ذرا سی بلندی پر نظر آنا بھی بند ہو جاتے یہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں فرما سکتے الذی خلق السماوات والارض کیا وہ ذات نہیں ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بقادر قدرت رکھنے والی اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے دوسرے ان جیسے انسان پیدا کر دیں اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھنے والے نہیں بلا خود ہی جواب دیجیے کیوں نہیں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بہت پیدا کرنے والے علم رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان فرمائی آخری آیات انما امره اذا اراد شيئا اس کا تو حکم ہوتا ہے جب وہ ارادہ فرمائے کسی چیز کا اس کا تو حکم اتنا ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائیں کہ اس کو یوں کہتے ہیں کن ہو جا فیکون وہ اسی طرح ہو جاتا ہے اللہ کا حکم تو اتنا ہے جب کن فرما دیں اسی طرح ہو جاتا ہے ہم سب قرآن کی آیت سے پہلے ہی کہہ دیں سبحان اللہ فرمایا شيء پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے عیبوں سے ہر قسم کی کمزوریوں سے نقائص سے موتاجی سے پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کا اقتدار ہے ہر چیز کی ملکیت ہے وہ الئی تو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اللہ ہی کے پاس جانا ہے وہ الہی ترجاؤن میں بھی عقیدہ آخرت توحید آخرت رسالت سارے عقائد کو ان سورہ یاسین کے آخر میں بیان فرما دیا گیا اللہ سبحان و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو سورہ یاسین کے تمام مضامین احکامات نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اس طرز کو قبول فرما لیں آج کی اس نشست میں جو چند ہفتوں پہلے سے درس شروع ہوا تھا سورہ یاسین کا مکمل ہوا انشاءاللہ ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہفتے کے دن کی مجلس میں پوری سورہ یاسین کا خالی ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں تاکہ پچھلا پڑا ہوا ترجمہ تازہ ہو جائے اور دوبارہ مستحضر ہو جائے وہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ صل علیہ سيدنا و نبی و و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام کثیر کثیر اللہ على ذكرك کا و عبادتك کا و حسن عبادت اے اللہ اپنے ذکر اپنے شکر اپنی بہترین عبادت پر ہماری مدد فرما اے اللہ معافی اور عافیت نصیب فرما سورہ یاسین اللہ آپ کی توفیق سے مکمل ہوئی قرآن پاک کا یہ دل ہے اللہ اس دل کی برکت سے ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے یا اللہ سورہ یاسین کی کی برکت سے ہمارے قلوب سے تمام باطل عقیدے باطل افکار باطل سوچیں ساری ظاہری اور باطنی بیماریاں نکال دیجیے ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم وتب توالینہ ان انت التواب انتو الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اجمعین